لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے یہ چمن مسلم کے خاک و خون سے سینچا گیا خواب بن کر سینکڑوں آنکھوں میں یہ دیکھا گیا یہ چمن مسلم کے خاک و خون سے سینچا گیا خواب بن کر سینکڑوں ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے اہل پاکستان پر رحمت ہے رب کے نام سے ہم مسلم ہیں اپنا وطن قائم اپنے اسلام سے اہل پاکستان پر رحمت ہے رب کے نام سے ہم مسلم ہیں اپنا وطن قائم اپنے اسلام سے وانتم الاعلون جب میرے رب کا فرمان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے اس کو میلی آنکھ سے مت دیکھنا اہل کفر نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر اس کو میلی آنکھ سے مت دیکھنا اہل کفر نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر اس کی ایک آواز پر ساری امت یک جان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لشکر اسلام کا ہے رہنما میرا وطن دین کی خاطر ہے دنیا میں بنا میرا وطن رش کرے اسلام کا ہے نما میرا وطن دین کی خاطر ہے دنیا میں بنا میرا مرکز ہے یہ پہچان ہے نظریہ پاکستان کی بقائے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے کفر کے ایوانوں میں بن کر قیامت آئیں گے پھر سے دنیا میں وہی عہد خلافت لائیں گے کے ایوان میں بن کر قیامت آئیں گے پھر سے دنیا میں وہی عہد خلافت لائیں گے اہل پاکستان کا ہم سب کا یہ اعلان ہے نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے نظریہ پاکستان کی بقائے پاکستان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا ایمان ہے